لیس نے بیان کیا ان سے یونس نے ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ان سے ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا اے عائش یہ جبریل علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں میں نے اس پر جواب دیا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ وہ چیز ملاحظہ فرماتے ہیں جو مجھ کو نظر نہیں آتی صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو اڑسٹھ